قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہ آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے متاخر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے متقدم ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور تمنا کرتے رہے کہ کاش ان کا قبلہ مسجد حرام ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے مسجد حرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے نہ کہ خاص کعبہ کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو یعنی بحر بر میں جہاں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور خطاب خاص کے بعد خطاب عام سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے اور یہ کہ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوگا نماز میں رخ کعبہ کی طرف کرے گا اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے یہود اپنے انبیاء کی تصریحات کے ذریعے جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفات کو اچھی طرح جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے کہ دین اسلام جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری دین ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا دین ہوگا اور ان صفات محمدیہ کے ضمن میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ خاتم النبین کا قبلہ کعبہ ہوگا لیکن حسد و عناد کی وجہ سے جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا انکار کیا وہاں کعبہ کے قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا اسی لیے اللہ نے انہیں دھمکی دی کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے